ایک سال جہاد ایک سال حج حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ ایک سال حج پر تشریف لے جاتے اور ایک سال جہاد پر زندگی کا یہ معمول آخری وقت تک جاری رہا اور جہاد کے آخری سفر سے واپسی پر مالے کے حقیقی سے ملاقات ہو گئی یہ حجہ سانتاً و یغزو صنعتاً حتیٰ نہایت عمری ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی کے لیے اسی طرح جہاد اور حج سے محبت کریں